اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیکچر میں پچھلی دفعہ جو ڈسکشن ہماری تھی بنیادی طور پر وہ I A P X eighty eight کے اندرونی جو رجسٹرز ہیں ان میں سے کچھ ہم نے آپ کو بتائے تھے آج ہم جہاں سے ہم نے اس کو اینڈ تک ہم لے کر کے گئے تھے وہاں ہم نے ایک پروگرام جو ہے اس کو چلا کر یعنی اس کو لکھ کے اور اس کو اسمبل کیا تھا اور اسمبل کرنے کے بعد اس کی میں نے ایک لسٹنگ فائل آپ کو دکھائی تھی اور ایک بات میں کہہ کے گیا تھا پچھلی دفعہ وہ یہ کہ آپ میں سے ہر ایک نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے یہ کام کیا ہوگا ٹھیک ہے اور اور یہ بڑا ضروری تھا جو پچھلی دفعہ میں نے اس کو اتنی اتنی اتنا زور دے کر کے کہا تھا اب میں اس سپوزیشن کے ساتھ چلوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی نے وہ کام وہاں تک کیا ہے اور وہ اب لسٹنگ فائل کو اس طریقے سے دیکھ سکتا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا اس کی جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ان ڈفرینٹ فیلڈز کو وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے آج جو چیز ہم کرنا چاہیں گے اور جو کریں گے ہم وہ اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے نا وہ ہے اس پروگرام کا جس پروگرام کا ہمارا بڑا ساتھ رہے گا ٹھیک ہے وہ ہے ہمارا ڈیبگر ڈیبگر کیا ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر ہم پروگرام چلا کر کے اور پروسیسر اسٹیٹ کو دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹرنل ورکنگ کے حساب سے کہ اس کے رجسٹر جو ہیں وہ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں اس کے مختلف چیزیں جو ہیں وہ کیسے چینج ہو رہی ہیں ان کے کیا معنی ہیں کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اس چیز کو کرنے کے لیے نا جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کمانڈ جو ہے وہ ہے نیزم کی کمانڈ جو اسمبلر ہے اس کا اس کا یہ سنٹیکس یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں این اے ایم اور آگے فائل کا نام اور اس کے آگے آؤٹ پٹ فائل کا نام اور اس کے آگے لسٹنگ فائل کا نام امید ہے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ نے کر کے دیکھا ہے اب اس کو چلانے کے لیے جو پروگرام ابھی بنایا تھا نا ایک تو طریقہ وہ ہے جس طریقے سے آپ لوگ پروگرام چلانے کے ابھی تک عادی ہیں کہ وہ کمانڈ لائن پہ وہ لکھا پروگرام کا نام اور وہ چل گیا ٹھیک ہے نا یہ ہمارے کسی کام نہیں آنا ہمارا جو کام ہے وہ تو بڑا ڈیپ ہے اس لیے ہم اس پروگرام کو اس طرح نہیں چلائیں گے کیونکہ اس میں اس طرح چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ پروگرام ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے درمیان میں ہوا کیا رجسٹرز کیسے تبدیل ہوئے ویلیوز کیسے آئی گئیں کہاں میموری میں ادھر ادھر یہ ہمیں نہیں پتا لگتا ٹھیک ہے تو ہم پروگرام کو چلائیں گے ڈیبگر کے اندر ڈیبگر کی جو کمانڈ ہے نا وہ ہے وہ اے ایف ڈی ٹھیک ہے نا اے ایف ڈی اس کی کم, یعنی اس کمانڈ کا نام ہے اے ایف ڈی لکھ کے اور ہم نے کون سا پروگرام پچھلی دفعہ کمپائل کیا تھا کون سا پروگرام اسمبل کیا تھا E X zero one dot com ہے نا یہ والا پروگرام تھا تو ہم ڈیبر میں جب اسے چلانا چاہیں نا تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے اے ایف ڈی ٹھیک ہے کمانڈ کا نام آ گیا آگے E X zero one dot com یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف ڈی کے اندر E X zero one dot com program load کرو ٹھیک ہے جب یہ کمانڈ ہم دیں گے نا تو ڈبگر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ڈبگر اوپن ہوگا نا تو یہ ایک ایسی چیز آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہوگی کہ جو ذرا جو یہ جو چیز ہے نا یہ شاید آپ نے ذرا پہلے کم ہی دیکھی ہوگی ٹھیک ہے دیکھنے میں بڑی خوفناک نظر آ رہی ہے عجیب سی چیز ہے لیکن یہ اتنی عجیب بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سادہ ہے اس میں عجیب عجیب سی عجیب عجیب سے رنگ بھی نظر آ رہے ہوں گے عجیب عجیب سی اس کے اندر خانے بنے ہوئے ہیں عجیب سی چیزیں ہیں اس میں ہر ایک حصے کا نا ایک مطلب ہے ٹھیک ہے جیسے اوپر آپ دیکھو نا تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے رجسٹرس ٹھیک ہے A X B X C X D X اس میں کیا کیا ویلیوز ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس نے آپ کو پہلی لائن کے اندر وہ بتایا ہوا ہے وہ رجسٹر کا ایک پورا ڈبا بنایا ہوا اس نے ٹھیک ہے اس ڈبے کے اندر اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ A X B X C X D X register کی اس وقت کیا ویلو ہے ایس آئی ڈی آئی کی کیا ویلو ہے ایس پی بی پی کی کیا ویلو ہے اور اس کے ساتھ وہ سیگمنٹ والے بھی رجسٹر ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا وہ ہے C S D S E S اور ایس ایس ٹھیک ہے ان کی بھی ویلیوز اس نے اس میں دکھائی ہوئی ہے یہ ہے کہ جیسے ہر اسٹیپ کے ساتھ جو ہے نا جو ویلو تبدیل ہوگی تو وہاں پہ پتا لگ جائے گا کہ اچھا اس وقت کیا ویلو تھی اس وقت کیا ویلو تھی اس وقت کیا ویلو ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ کچھ آپ کو یہ دکھائے گا یہ اور بھی ایس رجسٹرز کے اندر نا ایچ ایس اور ایف ایس اور جی ایس وغیرہ بھی اگر یہ آپ کو دکھا رہا ہے نا تو یہ جو ہیں نا یہ 386 ایٹی سکس کیونکہ آپ پروگرام چلا رہے ہو 386 ایٹی سکس آرکیٹیکچر پر نا تو وہ 386 ایٹی سکس کے بھی آپ کو رجسٹر دکھا رہے ہیں لیکن فی الحال ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم اس کو ابھی نہیں دیکھیں گے ہم اسے بعد میں کسی وقت نا مڈ سے آگے جا کر کے پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ آپ دیکھو تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی وہ ہے اسٹیک اسٹیک کیا ہے یہ ذرا ڈیٹیل مانگتا ہے فی الحال چونکہ ہم اس چیز کو چھیڑ نہیں رہے خوفناک چیز ہے اس میں ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالیں گے لیکن اس کی ویلیوز کیا آ رہی ہیں اسٹیک کے اوپر ویلیوز کیا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے اس سے ہمیں جب ہم ڈیوگنگ کرتے ہیں نا بڑا پتہ لگتا ہے کہ اسٹیک کس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ جو میں نے آپ کو کچھ یہ فلیگ رجسٹر بتایا تھا فلیگ کی اوپر پوری is a sixteen bit flag کی کیا ویلو ہے اور انڈیویجل اس کے نیچے اسی کی تفصیل دی ہوئی ہے کہ کیری فلیگ کیا ہے اس وقت پیرٹی کیا ہے تو اس کے ساتھ جو یہ فلیگ ہے نا فلیگ کیا ہے یہ اوپر اس نے جو ویلو دکھائی ہوئی ہے یہ سولہ بٹ کی ہے ٹھیک ہے کمبائنڈ یہ ذرا زیادہ ہم شاید استعمال نہیں کریں گے ہمارے لیے اہم جو چیز ہے وہ نیچے جو اس نے تفصیل دی ہوئی ہے نا فلیگز کی جو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا یہ carry flag auxiliary flag parity flag یہ سارے فلیگ دیکھو یہ سارے اس نے اس میں بتائے ہوئے اس حصے میں اس کے نیچے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی نیچے یہ ڈیٹا ونڈو ہے اس کی یعنی اگر ہم میموری کا کوئی پورشن دیکھنا چاہیں کہ اس وقت میموری کے پورشن میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ہمیں وہ اس ونڈو میں دکھائے گا ڈیٹا کی اس نے ہمیں دو ونڈوز بتائی ہوئی ہیں یعنی ہم دو ڈیٹا کے پورشن جو ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم دیکھ سکتے ہیں ایک اس طرف ہے ایک نیچے والا ہے یہ جس کو ہم نے ڈیٹا ون کہا ہے ایک کو ڈیٹا ون کہا ہے ایک کو ڈیٹا ٹو کا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اوپر یہ ہے وہ جگہ جہاں دیکھ رہے ہو یہ ہمارا کوڈ نظر آ رہا ہے جو ہم نے لکھا تھا ٹھیک ہے بالکل وہی چیز ہے جو لسٹنگ فائل میں نظر آئی تھی ہے نا بالکل وہی چیز ہے ایک چیز جو اس کے اندر ہے نا وہ تھوڑی تبدیل ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہوگی کیا تبدیل ہوا ہے لسٹنگ فائل کے اندر جب ہم اسے دیکھ رہے تھے تو ادھر تھا zero zero zero zero zero zero zero zero یعنی بتیس بٹ کی ایک ویلو تھی جو سب زیرو تھی یہاں پہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا وہ ہے زیرو ون زیرو زیرو یہ کیا چیز ہے یاد ہے وہ جو پیچھے ہم نے O R G one hundred لکھا تھا O R G one hundred جو ہم نے لکھا تھا نا یہ اس کی وجہ سے ہے org one hundred originate at one hundred hex یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جب ہم کوئی کام فائل بنائے نا تو کام فائل کی پہلی انسٹرکشن پہلا انسٹرکشن کا جو آف سیٹ ہے نا وہ یہ میں ابھی جو لفظ بتا رہا ہوں ان کو میں بڑا ایکسپلین کروں گا آگے سمجھاؤں گا آف سیٹ کیا ہوتا ہے سیگمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم آگے کریں گے لیکن فی الحال اس کو سمجھو کہ اس کا جو آف سیٹ ہے نا وہ ون ہنڈریڈ پر ہونا ضروری ہوتا ہے ضروری ہے کہ کام فائل کی پہلی exec instruction offset one hundred پر ہو اس کی وجہ سے ہم نے وہ آرگ لکھا تھا اور آرگ کی وجہ سے لسٹنگ فائل میں آپ کو جو یہ ایڈریس بتا رہا نا یہ اس لسٹنگ فائل میں تو وہ فائل آف سیٹ بتا رہا تھا زیرو سے شروع ہو کر کے آنورڈ لیکن یہاں پر جب اس نے اس کو لوڈ کیا ہے نا تو اس کو اس نے ایڈریس ون ہنڈریڈ ہیکس پر لوڈ کیا یہ ہنڈریڈ ہیکس ہے ڈیسیمل نہیں ہے سو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ ہے دو سو چھپن ہیکس میں زیرو ون زیرو زیرو کا مطلب ہوتا ہے دو سو چھپن آپ لوگوں کو پتا ہوگا پتا ہونا چاہیے نہیں پتا تو اس کو ذرا دوبارہ سے ریوائز کر لو میں نہیں پڑھاؤں گا ہیکسا ڈیسیمل میتھمیٹکس یہ آپ لوگوں نے ادھر ڈیجیٹل لاجک میں پڑھنا تھا تھوڑا بہت شاید کہیں وقت آنے پہ بتا دوں لیکن فی الحال آپ میں یہی عظیم کرتا ہوں کہ آپ کو ہیکسا ڈیسیمل میتھمیٹکس آتی ہوگی یہ آپ کی کوڈ ونڈو ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر وہ کوڈ آپ کو دکھا رہا ہے جو کوڈ اس آپ کے پروگرام کا لوڈ ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ہے نا یہ ایک کمانڈ لائن ہے کمانڈ لائن جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اس کو مختلف کمانڈ دیتے ہیں اگر درمیان میں ہم کوئی فائل دوسری لوڈ کرنا چاہیں کچھ اور کرنا چاہیں وہ ساری کمانڈز جس کی لسٹ جو ہے وہ تم لوگوں کو مل جائے گی اس کی ہیلپ میں بھی موجود ہے بریک پوائنٹ لگانا ہے کیا کرنا ہے وہ تمام چیزیں وہ کمانڈز جو ہے نا وہ یہاں پر ہوں گی وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا وہ آپ دیکھتے بھی جاؤ گے سمجھ میں بھی آتا جائے گا ذرا کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس کی ہیلپ فائل کھول لینا وہ ہیلپ فائل جو ہے اس میں تمہیں پتا لگ جائے گا کہ اچھا یہ اگر کمانڈ کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اب یہ فائل جو ہے نا ہماری لوڈیڈ ہے اب اس کو ہم چلاتے ہیں چلائیں گے کیسے چلائیں گے ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک اسٹیپ کر کے ہم اسے چلائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہر اسٹیپ کا اس کے رجسٹر پر کیا اثر ہوا ہر اسٹیپ کا مختلف ایکشن جو وہ کر رہا ہے اصل میں نا جو کچھ بھی کرے گا نا دو جگہوں پر چینج آئے گا یا تو رجسٹر میں چینج آئے گا یا میموری میں چینج آئے گا ابھی فی الحال ہم اس کو محدود رکھتے ہیں رجسٹر تک ہم نے پروگرام جو لکھا تھا نا اس میں رجسٹر ہی تھے اور کچھ نہیں تھا پہلا جب ہم اسٹیپ لیں گے نا اس کے اندر تو یہ دیکھو ایک پہلا اسٹیپ لیا پہلا اسٹیپ لینے کے نتیجے میں اے ایکس کے اندر کیا ویلو چلی گئی دیکھو اوپر رجسٹر ونڈو میں نا اے ایکس کی ویلو ہو گئی پانچ ٹھیک ہے نا یہی ہم نے کہا تھا اسے move A X comma zero zero zero five اب یہاں پہ جب تم دیکھ رہے ہو چونکہ وہ اس کو ڈس اسمبل کر کے تمہیں دکھا رہا نا تو وہ دکھاتے ہوئے اس کو زیرو زیرو زیرو فائیو کر دے رہا ہے لیکن اگر تم اس کی بائی طرف دیکھو نا تو آپ کوڈ کے ساتھ جو چیز لکھی ہوئی ہے نا وہ وہی ہے B eight zero five zero zero ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ ذہن میں رکھنا کہ ادھر ایسے دکھائے گا ادھر ایسے دکھائے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا کنفیوژن تو نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ جب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور دیکھو ایک تو ایکس رجسٹر کی ویلو اس کی چینج ہوئی ہے ایک ویلو خود بخود چینج ہو گئی ہے ہم نے نہیں کہا تھا اس کو تبدیل ہونے کو لیکن وہ چینج ہو گئی ہے وہ ہے آئی پی وہ اوپر آپ کو نظر آئے گا آئی پی کیا ہو گیا وہ زیرو ون زیرو تھری ٹھیک ہے ہم نے بھی پہلی زیرو ون زیرو زیرو والی انسٹرکشن ایگزیکٹ کی ہے لیکن آئی پی کہاں اب پوائنٹ کر رہا ہے next instruction to be execute definition یاد ہے نا I P point instruction which is to be execute ٹھیک ہے نا جو اگلی انسٹرکشن ایگزیکٹ ہونے والی ہوتی ہے اس پر آئی پی پوائنٹ کرتا ہے اسی لیے وہ ہو گیا زیرو ون زیرو تھری اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ڈبگر چل رہا ہے نا اس ڈبگر کو لسٹنگ فائل نہیں دی تھی ہم نے اس ڈبگر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ لسٹ میں کیا ہے اس کو کیسے پتا لگا کہ یہ موو ہے وہ اس بی ایٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے نا وہ اس نے بی ایٹ دیکھا سمجھ گیا یہ موو ہے اس نے بی ایٹ کو موو آپ کو لکھ کے بتا دیا کہ یہ موو ہے ٹھیک ہے نا دیکھو بالکل وہی چیز اس نے بتا دی حالانکہ میں نے لکھا تو ٹیکسٹ فائل میں تھا وہ ٹیکسٹ فائل اسے نہیں پتا اس نے کام فائل لوڈ کی ٹھیک ہے لیکن اس کو ڈس اسمبل کر کے اس کو ہم کہتے ہیں ڈس اسمبل یعنی نمبر سے دوبارہ اسمبلی لینگویج میں اس کو ڈسپلے کرنا اسمبل کا مطلب ہوتا ہے اسمبلی لینگویج سے اس کو آپ کوڈ میں لے جانا اور ڈس اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے نمبر سے آپ کوڈ سے اس کو اسمبلی میں لے جانا ٹھیک ہے نا تو یہ دو چیزیں تم نے دیکھ لی ہے یہ تبدیل ہو رہی ہیں ان پہ نظر رکھو ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا اسٹیپ لیا ہم نے اگلا اسٹیپ لینے کے نتیجے میں کیا ہوا اگلا اسٹیپ ہم نے کیا کہا تھا اگلا اسٹیپ اگلے اسٹیپ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بی ایکس میں کیا ڈالو دس زیرو اے ٹھیک ہے نا دس جب میں ڈیسیمل دس کہہ رہا ہوں ہیکسا ڈیسیمل میں یہ زیرو اے ہے ٹھیک ہے اور وہ دیکھو بی ایکس رجسٹر تبدیل ہو گیا اس میں ویلو آ گئی زیرو اے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آئی پی بھی تبدیل ہوا ٹھیک ہے وہ اب ہو گیا زیرو ون زیرو سکس ٹھیک ہے نا یہ چیز بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا تھا میں نے غلط نہیں بتایا تھا نا ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا اسٹیپ لیا یہ ہے ایڈ ٹھیک ہے نا اب یہ موو نہیں ہے یہ ہے ایڈ ایڈ کے نتیجے میں دیکھو کیا ہوا ایڈ کے نتیجے میں ایک تو ویلو تبدیل ہوئی ڈیسٹینیشن کی add A X comma B X تھا انٹل کے حساب سے اس کو پڑھو تو کیا ہے add the value of the B X register into the A X register and the result is stored in X کیونکہ ایکس پہلے آ رہا ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے ریزلٹ ایکس میں جائے گا ٹھیک ہے اور وہ دیکھو ریزلٹ ایکس میں چلا گیا اب آپ کے پاس ایکس میں کیا ویلو آ گئی ہے وہ آ گئی ہے زیرو ایف زیرو ایف کیا ہے وہ ہے دس ڈیسیمل جمع پانچ ڈیسیمل ٹھیک ہے نا zero A decimal zero sorry zero A hexadecimal plus zero five hexadecimal is zero F ٹھیک ہے یا ten decimal plus decimal decimal decimal is is which hexa ٹھیک ہے نا تو بالکل انسٹرکشن جتنا کہا اتنا ہوا ٹھیک ہے کوئی آگے پیچھے نہیں کوئی مزید کوئی کھیل اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا کوئی ایسی چیز نہیں کی جو آپ نے نہیں کہی تھی ٹھیک ہے نا کوئی چیز ایسی جو ہے وہ اس اس نے آپ کو میں نہیں دکھائی ہے جو آپ نے اس کو انسٹرکٹ نہیں کیا تھا جس چیز کے لیے ٹھیک ہے اب اگلا اسٹیپ لیتے ہیں اگلا اسٹیپ میں ہم نے اس کو کہا تھا یاد کرو پچھلی لسٹنگ فائل ہوگی تمہارے سامنے ٹھیک ہے نا ہم نے اس کو کہا تھا move B X comma fifteen one five which is hex zero F ٹھیک ہے اور وہ دیکھو اس نے ایگزیکیوٹ کیا اب پہلے بی ایکس میں کیا تھا پہلے بی ایکس میں تھا زیرو اے اب اس میں ہو گیا زیرو ایف ٹھیک ہے نا اور اس کا اگلا اسٹیپ لو آئی پی بھی نظر رکھنا اس پہ ویسے ہی چینج ہوا ٹھیک ہے نا add A X comma B X ٹھیک ہے اب ایکس میں کیا آ گیا اب ایکس میں آ گیا ون ای ٹھیک ہے نا ون ای ہیکسا ڈیسیمل کیا ہوتا ہے ون ای ہیکسا ڈیسیمل ہوتا ہے thirty which is five plus ten plus fifteen ٹھیک ہے نا یہی ہم نے پروگرام لکھا تھا نا کہ پانچ جمع دس جمع پندرہ ٹھیک ہے اور جواب کیا آیا تھا تیس بالکل جو کہا تھا وہی ہوا کسی قسم کا کوئی اس کے اندر فرق نہیں آیا اگلی جو دو انسٹرکشن ہے نا یہ جب تم اسٹیپ کرو گے یہ انسٹرکشن جو لکھی گئی تھی یہ ڈاس کے لیے لکھی گئی تھی ڈبگر میں یہ کوئی خاص وہ نہیں کرتی اگر کمانڈ لائن کے اوپر اسے چلا دو گے نا تو یہ ہے ڈاس کو بتانے کے لیے کہ پروگرام ختم ہو گیا ڈبگر کے اندر اس کا کوئی اتنا فنکشن نہیں ہے اس ڈبگر میں نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ذرا چھوٹا ڈبگر ہے جو ذرا بڑے اور پروفیشنل قسم کے ڈبگر ہوتے ہیں جیسے ٹربو ڈبگر اور اس طرح کے وہ بتائیں گے کہ دی پروگرام ہیز ٹرمینیٹڈ لیکن یہ نہیں بتائے گا آپ کو یہ اپنا سیدھا چلا جائے گا تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا اس کو کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک اسٹیپ کر کے یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے یہ پروگرام چلتا ہے اپنے رجسٹرز کی ویلیو کو تبدیل کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ ریزلٹ آپ کو دیتا ہے جو ریزلٹ کے آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا جو انسٹرکشن آپ نے اس کو دی تھی اب جو چیز ہم دیکھیں گے وہ اگر تمہیں تھوڑی سی وہ ونڈو یاد ہو جو رجسٹر کے یہ ابھی ہم نے اس میں دکھایا تھا اور وہ چیز یاد ہو جو ہم نے کہا تھا کہ یہ سیگمنٹ جو ہے نا یہ ہم ذرا بعد میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ ایک ٹائم ہے اب ہمیں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا چاہیے یہ کیا چیز ہے یہ ڈی ایس جس کو ہم نے کہا یہ ای ایس جو ہے یہ ایف ایس بھی اس میں نظر آیا تھا یہ کیا چیز ہے میموری جو ہوتی ہے نا میموری کو دیکھنے کے کئی اینگل ہوتے ہیں پروسیسر کے لیے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اس کا میموری ماڈل میموری ماڈل کیا ہے پروسیسر ایک ہوتا ہے میموری ماڈل جسے ہم کہتے ہیں linear memory model linear addressing memory linear addressing linear addressing کا مطلب یہ ہے کہ پوری میموری نظر آ رہی ہے ایک سنگل ارے کے طور پر ٹھیک ہے نا اوپر سے لے کے نیچے تک ایک سنگل ارے کے طور پہ اس میں جہاں چاہوں جو چیز چاہوں میں رکھوں ٹھیک ہے زیادہ تر پروسیسرز جو تھے نا ارلی پروسیسرز وہ لینئر میموری ماڈل فالو کرتے اور جیسے میں نے بتایا تھا تم لوگوں کو کہ انٹل کے پہلے پروسیسر جو تھے 8080 اور 8085 8 بٹ کے پروسیسرز تھے ان کی جو میموری ایڈریس کرنے کی یعنی جو میموری کے میکسیمم ان کے ساتھ لگ سکتی تھی نا زیادہ سے زیادہ میموری 64 کلو بائٹ ہنسی آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو 64 کلو بائٹ لیکن اس زمانے میں بڑی ہوتی تھی 64 کلو بائٹ ٹھیک ہے نا میں نے کام کیا ہوا اس کے اوپر خیر میں نے دو کے پہ بھی کام کیا ہوا ہے بڑا مزہ آتا ہے ان کی ٹوٹل میموری ایڈریسنگ کیپیبلٹی جو ہے وہ سکسٹی فور کلو بائٹ تھی سکسٹین بٹ ایڈریسنگ ان کے اندر تھی جب انٹل ایٹی ایٹی فائیو سے I A P X eighty eight پر گیا نا تو ایک چیز جو ہے نا ان لوگوں نے اس کے اندر رکھی وہ یہ کہ ہم آرکیٹیکچر تو تبدیل کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا لیکن اس کے اندر ایسی کیپیبلٹیز بھی رکھیں کہ وہ پروگرام جو کہ سولہ بٹ کے حساب سے لکھے گئے تھے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر فٹ ہو سکے اس کو کہتے ہیں ڈاؤن ورڈ کمپیٹیبلٹی انٹل بہت اس کے اوپر کام کرتا ہے اور ابھی تک حالانکہ I A P X eighty eight سے بہت ہائی اینڈ تک ہم چلے جا چکے ہیں پی فور تک آ چکے ہیں جو کہ بہت ہی یعنی سپر قسم کا آرکیٹیکچر ہے لیکن ابھی تک اس میں ڈاؤن ورڈ کمپیٹیبلٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو اس خیال کے تحت نا انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا وہ آئیڈیا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا اب آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا میں ویسے ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ جانتے ہو نا کہ پروگرام اگر ویسے دیکھو نا تو آپ کا ایک پورا پروگرام جو ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا کوڈ ہے اور ایک آپ کا ڈیٹا ہے کوڈ اور ڈیٹا اس میں ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کا آپ لوگوں کو اکثر یہ جو ہائی لیول لینگویج میں آپ لوگوں کو عادت ہے نا سی پلس پلس وغیرہ میں لکھنے کی آپ لوگوں کو اکثر پتا نہیں لگتا اس کا وہ ہے اس کا اسٹیک ٹھیک ہے وہ ایک بڑا پاورفل ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جو ہارڈ ویئر میں ہوتا ہے اس کا تو انہوں نے کہا کہ جناب لاجیکلی ایک پروگرام ان ٹوٹو جب ہم بات کر رہے ہوں تو ایک پروگرام کے تین لاجیکل پارٹس ہوتے ہیں ایک اس کا اسٹیک ہوتا ہے ایک اس کا ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک اس کا کوڈ ہوتا ہے تو لینئر اس میں تو ہم لائن نہیں کھینچ سکتے لینئر میموری ماڈل میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ تو ایک ایسی اسٹرپ سی ہے اس کے اندر میموری ہے اب آپ جہاں مرضی اس کا اسٹیک رکھو جہاں مرضی آپ کے اوپر ہے کدھر اس کا آپ پلیس کر دیں لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ہم یہ جو فنکشنل یونٹس ہیں نا پروگرام کے ایک اس کا اسٹیک ہے اس کا ڈیٹا ہے اور اس کا کوڈ ہے ان کے لیے ہم علیحدہ علیحدہ سیکشنز بنا لیں میموری میں ہوں فلوئڈ ذرا لیکن ہم کہیں کہ ہاں جی یہ جو چیز ہے نا یہ پورشن جو ہے نا آپ کا یہ کوڈ کا پورشن ہے یہ پورشن جو ہے یہ آپ کا ڈیٹا کا پورشن ہے اور یہ پورشن آپ کا اسٹیک کا پورشن ہے تو لاجیکلی ذرا ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ذرا پتہ لگے گا کہ ہاں یہ کوڈ یہ ڈیٹا اور یہ اسٹیک ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے یہ تو ایک چلو انہوں نے مثال دی اصل میں بات ان کے یہ تھی کہ وہ 64 کے والا جو آئیڈیا تھا نا ایٹی ایٹی فائیو کا وہ کسی طریقے سے اس میں فٹ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس وقت تک یہ بات کا اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ سکسٹی فور کے میموری آگے جا کے پوری نہیں آئے گی تو انہیں ایک ایسا پروسیسر دینا تھا جو سکسٹی فور کے سے زیادہ میموری ایکسس کر سکے ٹھیک ہے نا تو اس خیال سے انہوں نے I P X eighty eight بنایا تھا لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ بھئی یار وہ جو پرانے پروسیسرز ہیں نا ان کا بھی کچھ تھوڑا بہت بیچ میں حساب کتاب رہنا چاہیے تاکہ ان کا سافٹ ویئر بالکل ہی ضائع نہ ہو تو انہوں نے ایک ایسا ماڈل سجیسٹ کیا کہ جس ماڈل میں ذرا دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کور ہو جائیں اس ماڈل کے اندر دونوں چیزیں کور ہو جائیں کہ ایک تو ون میگا بائٹ میموری کی ایڈریسنگ بھی آ جائے اور یہ سکسٹی فور کے والا کھاتا بھی کسی طریقے سے اس میں فٹ ہو جائے اور وہ انہوں نے دیا اس کو ہم کہتے ہیں segmented memory model segmented memory model segmented memory model کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میموری کے نا آپ فنکشنل حصے بنا لو فنکشنل ونڈوز بنا لو یہ ذرا تھوڑا سا نا اس کو یہ ذرا غور سے سننے والی چیز ہے ذرا بار بار میں تھوڑا اس کو ریپیٹ کروں گا مشکل ہے سمجھنے کے لحاظ سے ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر بہت آسان ہے انہوں نے کہا میموری کے سیگمنٹ بناؤ اس کے اس کی ونڈوز بنا لو کھڑکی بنا لو ایک اس کو کہو یہ کوڈ کی کھڑکی ہے میموری میں ایک کھڑکی بناؤ اسے کہو کوڈ کی کھڑکی ہے ایک دوسری کھڑکی بناؤ ٹھیک ہے نا اسے کہو یہ ڈیٹا کی کھڑکی ہے یعنی اس کھڑکی سے کوڈ کو دیکھو اس کھڑکی سے ڈیٹا کو دیکھو پتا ہوتا کہ جب تم ڈیٹا کو دیکھ رہے ہو تو تم کوڈ نہیں دیکھ رہے جب تم کوڈ کو دیکھ رہے ہو تو تم ڈیٹا نہیں دیکھ رہے ہو تاکہ تمہیں اسپیسیفکلی سیکشن پتا ہو کہ ابھی کس کو دیکھ رہے ہو بھائی کوڈ دیکھ رہے ہو ڈیٹا دیکھ رہے ہو یا اسٹیک دیکھ رہے ہو تو کھڑکیاں بنا لو میموری میں اور جب وہ کھڑکیاں بنا رہے تھے نا تو انہوں نے کہا ایک کھڑکی کا سائز جو ہے نا ایک وقت میں ایک کھڑکی کا سائز جو ہے وہ چونسٹھ کے رکھو جب ایک کھڑکی کا سائز چونسٹھ کے رکھا نا وہ چونسٹھ کے والی بات جو ایٹی ایٹی فائیو سے آ رہی تھی وہ بھی ہو گئی کہ اس کا سافٹ ویئر ایک ہی کھڑکی میں فٹ ہو جائے گا سمجھ رہے نا تو یہ کمپیٹیبلٹی جو ہے کرنے کے لیے انہوں نے کھڑکی کا سائز رکھا چونسٹھ کے میموری پوری جو ہے نا I A P X eighty eight کی وہ ہے one megabyte one megabyte memory اس کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے یہ ابھی ذرا عجیب سا لگے گا آپ کو لیکن میں بتاؤں گا آگے جا کر کے کہ کیسے آپ تو کہتے نا آپ کے تو کمپیوٹر میں لگی ہوئی ایک سو اٹھائیس میگا بائٹ یا دو سو چھپن میگا بائٹ میں کہہ رہا ہوں ایک میگا بائٹ ہے ایسا ہی وہ کیا چیز ہے وہ ذرا بعد میں بتائیں گے ایک megabyte memory I A P X eighty eight mode کے ساتھ لگ سکتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا ایک میگا بائٹ میموری کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیس ایڈریس بٹس ہوں گی جو ایٹی ایٹی فائیو تھا نا اس کی سولہ ایڈریس بٹس تھیں جو ایڈریس بٹس اگر سولہ ہوئی تو ٹوٹل میموری سیلز جو اس کے ساتھ لگائے جا سکتے تھے وہ ہوئے پینسٹھ ہزار پانچ سو چھتیس ٹھیک ہے six five five three six memory cells zero سے لے کے six five five three five تک inclusive six five five three six memory cells اس کے ساتھ لگ سکتے تھے اس کے ہیں ٹوینٹی تو اس میں لگ سکتے ہیں one mega one megabyte memory cells اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں ون میگ میموری سیلز اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک ونڈو جو میں نے بتائی آپ کو وہ ہے چونسٹھ کے کی یہ ونڈو آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہو جہاں چاہو یہ ونڈو لیکن ایٹ ون ٹائم وہ جو چار سیگمنٹ رجسٹر بتایا نا C S D S S S اور E S at one time at one moment چار ونڈوز ایگزٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے میموری کے اندر صرف وہ چار ونڈوز جو ہے نا وہ ایگزٹ کرتی ہیں ایک وہ ونڈو جس کو سی ایس رجسٹر پوائنٹ کر رہا ہے یہاں اس ونڈو کے اندر آپ کا کوڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ ونڈو کی بیس جیسے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے جیسے مثال کے طور پہ بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کمرے میں بیٹھے گے نا کسی بھی کمرے میں بیٹھے ہوگے اس میں کھڑکی بھی ہوگی تو دیکھو کھڑکی کو دیکھو یہ اگر میں کہوں کہ یہ کھڑکی فرش سے تین فٹ اونچی ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی ریفرنس بنایا نا میں نے اس کے اندر یہ فرش سے تین فٹ اونچی ہے ٹھیک ہے زمین سے پتہ نہیں میں بھی تینتیس فٹ اونچی ہو لیکن میرے ایک ریفرنس سے تین فٹ ہے یہ جو ریفرنس قائم کیا نا میں نے فرش کا ٹھیک ہے یہ بیس ہے اس کا اس سیگمنٹ کا بیس ہے ڈیٹم پوائنٹ بولتے ہیں جس کو گراف میں آپ لگاتے ہو ایکس وائی لگاتے ہو ٹھیک ہے اس کا زیرو ایک ہوتا ہے اس زیرو سے میجرمنٹ ہوتی ہے ساری تو سی ایس رجسٹر جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ہولڈ کر رہا ہے کہ کوڈ کا بیس کدھر ہے کوڈ کا زیرو کہاں ہے سمجھ گئے یہ ابھی سمجھو آگے اور بتاتا ہوں جو ڈی ایس رجسٹر ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ ڈیٹا کا زیرو کہاں ہے فزیکل میموری میں کہاں ہے ڈیٹا کا زیرو ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس پوری عمارت ہے نا ایز سچ پوری ٹھیک ہے تو اس عمارت میں فرش سے کتنے فٹ اوپر اور پھر جو دوسری کھڑکی ہے وہ فرش سے دوسری منزل کے اوپر لگائی ہوئی ہے فرش سے تیس فٹ اوپر ہے پہلی کھڑکی فرش سے پانچ فٹ اوپر ہے تو یہ جو پانچ فٹ اور تیس فٹ ہے نا یہ کیا ہے ونڈو کی پوزیشن بتا رہا نا بیس سے ونڈو کی پوزیشن زیرو سے ونڈو کی پوزیشن یہ سی ایس رجسٹر بتا رہا ہے کہ کوڈ کی جو ونڈو ہے وہ زیرو سے ایکچوئل فزیکل زیرو سے کتنی اوپر لگائی گئی ہے کہاں سے وہ ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے کوڈ والی جو ڈی ایس رجسٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ڈیٹا کی ونڈو فرش سے کتنی اوپر ہے جو وہاں پہ نظر آ رہی ہے جو ایس ایس رجسٹر بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ فرش سے جو سٹیک سیگمنٹ ہے اس وہ فرش سے کتنا اونچا ہے اور اس کے ساتھ یہ تو تین ہو گئے نا فنکشنل اس کے ساتھ انہوں نے دے دی ایک چیز ایکسٹرا سیگمنٹ کہ اگر اس کے علاوہ اچھا ایکسٹرا سیگمنٹ کا نا ایک اور یوز بھی ہے پرٹیکولر یوز ہے ٹھیک ہے وہ جب ہم اسٹرنگ انسٹرکشن میں جائیں گے نا تو پتا لگے گا انہوں نے اس کو ایکسٹرا کہہ دیا کوئی فنکشنالٹی ایس سچ ایسوسیڈ نہیں تھی یہ ایک ایکسٹرا آپ کو دے دیا کہ اپنی مرضی کی کوئی ونڈو بنانا چاہیں ٹھیک ہے نا تو آپ وہ بھی بنا لیں کیونکہ بعض اوقات ایک ونڈو سے پڑھ کے دوسری ونڈو میں ڈالنا اور وہ دونوں اتنی دور ہیں آپس میں کہ ایک ہی سیگمنٹ کے اندر نہیں آئیں گی تو آپ کو دو سیگمنٹ چاہیے ہوں گے اس کام کے لیے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بنا لیا ایک دفعہ پھر دوبارہ بتاتا ہوں یہ جو ایکسٹرا سیگمنٹ رجسٹر نا یہ کوئی بہت اسپیشل چیز نہیں ہے اصل میں نا یہ ڈیٹا ہی ہے یہ ڈیٹا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا اور کوئی فنکشن نہیں ہے یہ کسی وہ جو باقی دو فنکشن ہم نے بتایا نا کوڈ کا اور اسٹیک کا یہ اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا یہ ڈیٹا کی موومنٹ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے ذرا دوبارہ اس کو ایک دفعہ پھر کرتا ہوں شروع سے کیا چیز ہے جیسے آپ سمجھو کہ گراف کے اوپر نا گراف کے اوپر زیرو پوائنٹ ایک لگایا ہوتا ہے ڈیٹم پوائنٹ اس کو بولتے ہیں میموری کا زیرو پوائنٹ ہے یہ ہے میموری کا فزیکل زیرو پوائنٹ ٹھیک ہے نا یہاں سے ہم تمام میموری کو دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ آف میموری یہاں سے اب اس اسٹارٹ آف میموری سے پورا ایک میگا بائٹ میموری کی ارے ہے بیس بٹ بیس بٹ کے ساتھ ایک میگا بائٹ میموری کی ارے ہے ٹھیک ہے نا اب اس ایک میگا بائٹ میموری ارے میں ہم ایک کھڑکی کھول رہے ہیں چونسٹھ کے کی ٹھیک ہے یہ کھڑکی ہم کہیں بھی کھول سکتے ہیں کسی جگہ بھی کسی ایڈریس پر یہ کھڑکی کھول سکتے ہیں اس کی ایک لمیٹیشن ہے وہ میں آگے بتاؤں گا لیکن یوں سمجھو کہ ہم جہاں بھی چاہیں ایک کھڑکی کھول دیں اس میموری میں چونسٹھ کے کی ایک وقت میں چونسٹھ کے کی ایک جو سیگمنٹ بیس ہے نا وہ چونسٹھ کے کی کھڑکی کھولے گا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ سیگمنٹ ویلو ہے سیگمنٹ کھلا ٹکڑا وہاں پر کھل گیا اس ٹکڑے کی بنیاد کہاں ہے وہ بنیاد ہمیں پتا لگ رہی ہے وہ بیس ہمیں پتا لگ رہی ہے سیگمنٹ رجسٹر اگر سی ایس میں ڈالا ہوا ہے تو وہ نمبر بتا رہا ہے کہ ایک میگا بائٹ میموری میں وہ جو سیگمنٹ ہے وہ سیگمنٹ کس فزیکل ایڈریس سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز جو پہلے بتائی تھی ذرا یاد کرو آئی پی رجسٹر ٹھیک ہے نا آئی پی رجسٹر کا کیا فنکشن تھا وہ کوڈ اٹھاتا تھا میموری سے کوڈ اٹھاتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ جو سی ایس رجسٹر نا اس نے ونڈو کھولی ایک ایک سیگمنٹ بنایا ونڈو کھولی اس کے اندر اور آئی پی رجسٹر جو ہے اس نے اس ونڈو میں سے ایک ایک کر کے کوڈ اٹھانا ایک ایک کوڈ بائٹ اٹھانا شروع کر دی ٹھیک ہے نا تو یہ جو پورشن بن گیا نا ایک سیگمنٹ نے کھڑکی کھولی اور سیگمنٹ کے درمیان اندر بیچ میں آئی پی نے اس میں سے کوڈ اٹھانا شروع کیا پہلا دوسرا تیسرا اگر یہ بیس شفٹ ہو جائے نا نیچے آئی پی پھر وہی کرے گا پہلا دوسرا تیسرا اس ونڈو کو اٹھا کے اوپر لے جاؤ آئی پی پھر وہی کرے گا پہلا دوسرا تیسرا یعنی آئی پی جو کام کر رہا ہے نا وہ ریلیٹو ٹو بیس کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایبسولوٹ ویلو پہ کام نہیں کر رہا جہاں بھی بیس ہوگی جس جگہ بھی ہو اس بیس میں وہ کام کرے گا پہلا دوسرا تیسرا ٹھیک ہے نا اور اسی حساب سے وہ چلتا جائے گا کیوں ایک چیز اور بھی غور سے دیکھنا آئی پی رجسٹر یاد ہے سولہ بٹ کا تھا میں نے یہ بتایا کہ جو تمہارے پاس میموری ہے آئی اے پی ایک سیٹی ایٹ میں وہ کتنی ہے وہ ہے one megabyte twenty bit addressable ہے ٹوینٹی بٹ چاہیے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اور آئی پی کتنا ہے آئی پی ہے سولہ بٹ کا تو آئی پی سے جو میموری میں ایکسس کر سکتا ہوں وہ تو ٹوٹل چونسٹھ کے ہے ٹھیک ہے نا سولہ بٹوں کے ساتھ جو آپ میموری ایکسس کر سکتے ہو وہ چونسٹھ کے میموری ایکسس کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ون میگا بائٹ میموری پھر میرے کس کام کی اگر میں ایکسس ہی چونسٹھ کے کر سکتا ہوں تو یہ ون میگا بائٹ کس کام کی اصل جو بات ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف چونسٹھ کے ایکسس کر سکتے ہو اصل بات ہے کہ ایک مومنٹ میں ایک لمحے میں آپ چونسٹھ کے سکتے ہو یہ بیس جو آپ نے لگائی ہوئی ہے نا یہاں پر اس بیس کو اٹھا کے یہاں کر دو تو یہ والی چونسٹھ کے بھی ایکسس کر سکتے ہو اسی بیس کو اٹھا کے یہاں کر دو تو یہ والی چونسٹھ کے بھی ایکسس کر سکتے ہو تو میموری پوری ایکسیسیبل ہے ون میگ میں جہاں مرضی گھومو پھرو لیکن ایک وقت میں جس کھڑکی کے اندر تم رہو گے اسی کھڑکی میں تمہارا آف سیٹ کام کرے گا ٹھیک ہے نا اب دو کانسیپٹ ایک بیس کا اور ایک آف کہ سیگمنٹ بتا رہا ہے کہ اس اس کی کا اسٹارٹ کہاں ہے اور اس کے اندر جو آف سیٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کھڑکی کے اندر کتنی بائٹ کی میں بات کر رہا ہوں یعنی وہ ریلیٹو ٹو سیگمنٹ بیس کام کرتا ہے جتنے آف سیٹس ہوتے ہیں نا آف سیٹ رجسٹر جتنے بھی ہم بتاؤں گا میں کہ آف سیٹس کے فنکشن یعنی رجسٹر کون کون سے جو میں نے بتایا بھی ہیں آئی پی بی سیٹ ہے ایس پی بی سیٹ ہے بی پی بی سیٹ ہے ایس آئی بی ہے ڈی آئی بی ہے اور بی ایکس بی ہے یہ سب آف سیٹ رجسٹر کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ اپنے اپنے سیگمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں یہ سب سولہ بٹ کے ہیں لہذا ایٹ اے ٹائم چونسٹھ کے میموری یہ ایکسس کر سکتے ہیں اپنے اپنے سیگمنٹ بیسز کے ریلیٹو ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوگی میرا خیال ہے تھوڑا اگر تم لوگ اس پہ غور کرو نا یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی یہ جو میں کہہ رہا ہوں تھوڑا غور کرو تھوڑا جو مٹیریل ہم نے اس پہ دیا ہوا ہے تم لوگوں کو اس کو تھوڑا غور سے دیکھو اور ایسے نہیں پڑھنا پڑھنا اگر اس کو پڑھنا ہے تو اس کو پڑھنا ہے ٹم ایسے نہیں سرسری نہیں پڑھنا ایک ایک لیٹر کر کے پڑھو اس کو باریک چیز ہے یہ ذرا یہی چیز ہے جو ذرا اس میں تھوڑی مشکل ہے جو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اب دوسری چیز ہے کہ ایڈریس فارم کیسے ہوتا ہے جو سی ایس رجسٹر ہے نا یہ بھی میں نے جو تم لوگوں نے دیکھا ہے سی ایس رجسٹر بھی سولہ بٹ کا ہے اور آف سیٹ رجسٹر بھی سولہ بٹ کا ہے یہ دونوں سولہ بٹ کے تو دو سولہ بٹ کے رجسٹر جو ہیں یہ مل کر کے ان کو بنانا کیا ہے بنانا ان کو ہے کہ بیس بٹ کا ایڈریس ٹھیک ہے نا ٹوینٹی بٹ ایڈریس جنریٹ کرنا ہے with two sixteen bit register مشکل کام ہے نا لیکن بہت آسان ہے صرف اصول سمجھو اس میں ایک میتھمیٹکس ہے ٹھیک ہے نا اور وہ میتھمیٹکس کا فارمولا جو ہے نا وہ ہے کہ س... یعنی بیس بٹ بنانے نا تو سیگمنٹ کی ویلیو جو ہے نا اس کو چار بٹ بائیں طرف شفٹ کر دو ٹھیک ہے اب جب چار بٹ تم نے اس کو بائیں طرف شفٹ کیا تو اور فرض کرو کہ یہ یعنی یوں سمجھ لو اس کو کہ جیسے بیس بٹ کی اسپیس ہے بیس بٹ کی اسپیس میں اپر ٹوینٹی یعنی اپر جو سولہ بٹس ہے نا نیچے والی جو چار انہیں چھوڑ کے اوپر والی جو سولہ بٹ سولہ اوپر والی والی نیچے چار ملاؤ تو یہ بیس ہو گئی سمجھو کہ جو سیگمنٹ ویلو ہے نا یہ اپر سولہ بٹ میں پڑی ہوئی ٹھیک ہے نا اور جو آف سیٹ ویلو ہے نا یہ لوور سولہ بٹ میں پڑی ہوئی ہے دونوں بیس بٹ کے سمجھو ہوتے نہیں ہے سمجھو کہ دونوں بیس بٹ کے ہیں اور جو سیگمنٹ ویلو ہے یہ اپر سولہ بٹ میں پڑی ہوئی ہے اور جو آف سیٹ ویلو ہے یہ لوور سولہ بٹ میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب ان دونوں کو ایڈ کر دو جب ان دونوں کو ایڈ کرو گے تو جواب کیا آئے گا جواب آئے گا بیس بٹ میں ٹھیک ہے نا یہ ہے وہ چیز اگر بل فرض اس کیلکولیشن کے نتیجے میں نا جواب آ جائے اکیس بٹ میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایڈ کرنے کے نتیجے میں دو بیس بٹیں ایڈ کرو گے تو اکیس بٹ میں جواب آ سکتا ہے اگر کیری نکل گئی آخری آخری بٹ سے اس کیلکولیشن میں اگر کیری نکل گئی آخری بٹ سے تو وہ کیری اگنور ہو جاتی ہے وہ کیری ویسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو کیلکولیشن میں نہیں لیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نیچے سے میموری کو ایڈ کر کے دو بڑے بڑے ایڈریس ایڈ کروں گا نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ریپ اراؤنڈ ہو جائے گا ایڈریس ریپ اراؤنڈ ہو جائے گا وہ زیرو سے اس طرف آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہے ذرا شاید تھوڑا سا جب تم مٹیریل پڑھو گے نا تھوڑا سا اور کلیئر ہوگا یہ کیلکولیشن ہوتی ہے دو سولہ بٹ کے رجسٹر لے کر کے اس سے ایک بیس بٹ کا ایڈریس بنانے کے لیے ٹھیک ہو گیا اب اس کی ایک اور چیز بھی ہے یہ بھی ذرا غور سے دیکھنے والی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ I A P X eighty eight میں میموری جو ہے نا وہ ایک سیگمنٹ آف سیٹ پیئر سے ڈیٹرمن ہوتی ہے اگر وہ پیئر نہیں دو گے نا صرف آف سیٹ دو گے تو یہ ایمبیگوس ریفرنس ہے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ آف سیٹ جو ہے یہ کس سیگمنٹ کے اندر ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور جب سیگمنٹ ریفرنس اگر سیگمنٹ ریفرنس نہیں ہوگا تو ہمیں یہ نہیں پتا لگ سکتا کہ فزیکل میموری میں ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں یعنی یا تو پیئر پورا ہوگا ورنہ یہ ایمبیگوس ریفرنس ہے یہ ریفرنس ایسا ہے جس کی کوئی مانی نکالنا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ہر جو آف سیٹ ہے نا وہ کسی ایک خاص سیگمنٹ کے ساتھ بائی ڈیفالٹ کنیکٹڈ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر میں اسے کچھ نہ نہ بتاؤں تو وہ وہ والا سیگمنٹ رجسٹر لے لے گا خود بخود ہی کیونکہ وہ اس کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا اس کو بیس بٹ کا ایڈریس بنانا ہے اس کو ایک سیگمنٹ ویلو چاہیے سولہ بٹ کی ایک آف سیٹ ویلو چاہیے سولہ بٹ کی اس کے ساتھ وہ مسالہ لگا کر کے وہ میتھمیٹکس کر کے اس سے وہ ایک بیس بٹ کا رجسٹر بنائے گا تو دونوں ہمیں اسے دینے ہیں ہم ایک کے ساتھ اپنا کام نہیں کر سکتے اس کی نا ایک میں تم کو ایک لائیو مثال دیتا ہوں لائیو مثال جو ہے یا اس کو یہ کیلکولیشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں جو ہم نے پروگرام لکھا تھا نا پچھلا وہی پروگرام ہم لوڈ کر لیتے ہیں ڈبگر میں دوبارہ ڈیبگر میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ ہم کسی بھی رجسٹر کو جیسے چاہیں تبدیل کر لیں تو ہم تبدیل کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اب اگر وہی پروگرام ہم نے لوڈ کر لیا نا تو اس میں اگر تم دیکھو گے اسکرین کے اوپر نا تو کوڈ ونڈو جو نظر آ رہی ہے کوڈ ونڈو کے ساتھ اس نے تم کو بتایا ہوا کہ یہ سی ایس کے ریلیٹو ہے ٹھیک ہے نا C S colon zero one zero zero C S میں ویلو کیا ہے سی ایس میں ویلو ہے one D D D hexadecimal value ہے کہ اس وقت جو سیگمنٹ بیس ہے نا یہ کہاں ہے اگر تمہیں وہ یاد ہو جو ہم نے سیگمنٹ کیلکولیشن کے اندر کیا تھا تو اس وقت سیگمنٹ بیس فزیکل میموری میں one D D D zero پر ہے بیس بٹ بنے گے نا فزیکل میموری کے بیس بٹ بنے گے تو بیس بٹ میں چونکہ ہم بائیں طرف شفٹ کرتے ہیں اس کو چار بٹ ٹھیک ہے اور جو نچلی چار بٹیں رہ جاتی نا اس پہ ہم زیرو رکھتے ہیں تو اگر فزیکل میموری کے حساب سے دیکھوں تو یہ ایڈریس بنے گا one D D D zero ٹھیک ہے اور one D D D zero پر ہے کیا وہ کوڈ ہے وہ کوڈ کیا ہے وہ ہے بی ایٹ اس کے آگے زیرو فائیو ہے زیرو زیرو ہے ٹھیک ہے نا یہ نمبر ذرا ذہن میں رکھو اس کو کہ یہ نمبر ہے یہاں پر اس وقت ای ایس بی وہیں پر پوائنٹ کر رہا ہے اس وقت ڈی ایس بی وہیں پر پوائنٹ کر رہا ہے وہی بیس ایڈریس سب کا وہی بیس ایڈریس ہے یہ اوور لیپنگ سیگمنٹس ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہیں یہ سیگمنٹس اوور لیپنگ سیگمنٹس کیا ہوتے ہیں یہ میں ذرا بعد میں بتاؤں گا ابھی شاید اسی کنٹینویشن میں بتا دوں شاید اگلے لیکچر میں بتاؤں لیکن وہ ٹائم کے حساب سے میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اوور لیپنگ کیا ہوتے ہیں لیکن فی الحال ہم دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا اگر میں کہوں کہ یہ جی one D D D zero پر سیگمنٹ کا بیس ہے ٹھیک ہے نا اور زیرو ون زیرو زیرو اس کا آف سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر فزیکل کیلکولیشن کروں تو کیا ہوگا کہ one D D D zero plus zero one بلکہ zero zero one zero zero دونوں بھی اس بٹ کے بنا لیے میں نے اب اس کو ایڈ کرو جب اسے ایڈ کرو گے تو کیا جواب آئے گا اس کا جواب آئے گا one D E D zero ٹھیک ہے نا اب یہ جو one D E D zero physical memory location آئی ہے یہ فزیکل میموری لوکیشن جو ہے یہ اس کے کئی سیگمنٹ آف سیٹ پیئر بن سکتے ہیں یہ فزیکل میموری ہے یعنی ایک مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک سیگمنٹ پیئر اس کا بن سکتا ہے جو تم نے سی ایس اور آئی پی کے تحت دیکھا وہ سیگمنٹ پیئر کیا ہے وہ ہے one one D D D colon zero zero zero یہ ایک سیگمنٹ آف سیٹ پیئر ہے جہاں پہ اس وقت ہمارا کوڈ پڑا ہوا ہے اور وہ کوڈ ہے B eight zero five zero zero اور آگے جو بھی نمبر تم دیکھ رہے ہو یہ نمبر ایک لائن میں اس میں لکھے ہوئے اب ہم اگر چلیں اپنی ڈیٹا ونڈو میں کیونکہ ڈیٹا ونڈو سے بھی ہم اسی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا ونڈو ہمیں وہی والی میموری دکھائے گی جہاں اس وقت کوڈ پڑا ہوا ہے اور دیکھو ڈیٹا ونڈو میں تم کو وہی نظر آئے گا B eight zero five zero zero وہی نمبر ہیں جو ادھر کوڈ ونڈو میں تمہیں نظر آ رہے ہیں یہاں ایز ڈیٹا نظر آ رہے ہیں وہاں ایز کوڈ نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ڈیبگر اس کو انٹرپریٹ کر کے بتا رہا ہے کہ کوڈ کے مانی کیا ہیں اس کو ڈس اسمبل کر کے بتا رہا ہے اب جو ہے اب فرض کرو کہ میں ایس رجسٹر کو چینج کروں ایس رجسٹر کو میں نے چینج کیا ایس رجسٹر کو چینج کر کے میں نے کر دیا ون ڈی ای ڈی ٹھیک ہے وہ زیرو ساتھ لگا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا مگر سمجھو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ون ڈی ای ڈی اور آف سیٹ کو میں نے کر دیا زیرو ٹھیک one D E D E S میں ہے اور آف سیٹ میں نے زیرو کر دیا اور ڈیٹا میں دیکھو ڈیٹا ونڈو کے اندر کیا ہوا ڈیٹا ونڈو کے اندر فورن وہ چیز مطلب جو یہ پیئر بھی جو ہے one D E D colon zero یہ ڈیٹا ونڈو میں وہی کوڈ دکھا رہا ہے وہی چیز دکھا رہا ہے ٹھیک ہے نا جو کوڈ ونڈو میں تمہیں نظر آ رہی میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ یہ دونوں ایک ہی ہیں ویسے تو میں بھی کہہ سکتے آپ کو ایک چیز ایسی دکھا رہا ہوں جو ویسی ہے نہیں یہ اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے وہی میموری لوکیشن ہے جو کوڈ ونڈو میں نظر آ رہی ہے memory location one D D D colon zero one zero zero pair جہاں پوائنٹ کر رہا ہے وہی اسی فزیکل میموری پر پوائنٹ کر رہا ہے one D E D colon zero ٹھیک ہے یہ جو بی ایٹ لکھا ہوا ہے نا اگر جیسے میں نے بتایا تھا کہ بی ایٹ ہے کیا بی ایٹ ہے موو کا موو ایکس کا آپریشن کوڈ ٹھیک ہے نا یہ اگر میں آپریشن کوڈ تبدیل کروں یہاں پر تو آپریشن بھی تبدیل ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے ذرا یہ آپریشن کوڈ تبدیل کیا ہے نائن زیرو لکھ دیا یہاں پہ نائن زیرو آپریشن کوڈ ہے نو آپریشن ڈو نتھنگ ٹھیک ہے اس کا آپ کوڈ ہے یہ ڈو نتھنگ یعنی اس میں عجیب بات ہے کہ پروسیسر سے اگر ہم یہ کہنا چاہیں نا کہ کچھ مت کرو تو بھی بتانا پڑتا ہے کہ بھائی کچھ مت کرو ٹھیک ہے وہ یہ والا آپ کوڈ ہے کہ کچھ مت کرو دیکھو وہ نائنٹی رکھا نا ادھر کوڈ ونڈو میں کیا تبدیلی آ گئی ادھر اس نے بتا دیا کہ وہ نوپ ہو گیا اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے اس کو دیکھو بڑی بات سمجھ میں آئے گی نیچے پورا کوڈ ہی چینج ہو گیا کیوں چینج ہو گیا اس کی وجہ یہ کہ آگے جو زیرو فائیو لکھا ہوا تھا وہ زیرو فائیو ہمارے پہلے انسٹرکشن کے مطابق تو وہ ایڈ یہ موو کا موو ایکس کا پیرامیٹر تھا نا زیرو فائیو لیکن اب جب میں نے اوپر نائنٹی کی انسٹرکشن ڈال دی تو اب اس نے سوچا کہ یہ نائنٹی کی انسٹرکشن تو ایک بائٹ میں آ گئی نائن زیرو نوپ تو جب یہ ایک بائٹ میں آ گئی تو اگلی بائٹ پھر ایک انسٹرکشن ہی ہوگی نا آئی پی کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس نے اس کو انسٹرکشن کے طور پر انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ دیکھو پورا کوڈ جو ہے نا تمہارا یہ عجیب سا ہوگا یہ جو پہلی والی انسٹرکشن تھی نا یہ تین بائٹ میں تھی ٹھیک ہے لہذا اس کو ذرا سنک میں لاتے ہیں یہ تینوں بائٹس میں نوپ کر دیتا یہ دوسری بائٹ میں نوپ کی اور یہ تیسری بائٹ نوپ کی یہ تینوں بائٹ نوپ ہو گئی یہ تین بائٹس فل ہو گئی یہ دیکھو نیچے تمہارا جو کوڈ ہے نا وہ دوبارہ ریسٹور ہو گیا وہی آ گیا جو لیکن پہلی والی انسٹرکشن غائب وہ یعنی اس کی جگہ پہ نوپ فل ہو گیا اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ دونوں پیئر جو ہے نا میموری میں ایک ہی جگہ پر پوائنٹ کر رہے ہیں یعنی اگر میں ادھر سے اس کو تبدیل کروں تو بھی وہ جگہ تبدیل ہو جائے گی اگر ادھر سے تبدیل کروں گا تو بھی یہ جگہ تبدیل ہو جائے گی ایک تیسرا پیئر بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے نا جس سے کہ یہ وہی پوائنٹ کرے گا مثال کے طور پہ بڑی سمپل ہے ڈی سے نیچے کیا ہوتا ہے سی ہوتا ہے نا تو one D C D colon two hundred اسی جگہ پر پوائنٹ کرے گا ٹھیک ہے ہم ذرا ریسٹور کر لیں ڈیٹا ونڈو سے ہم اس کو ریسٹور کر لیں ہمارے پاس تھا کیا یاد ہے وہ تھا B eight zero five zero zero ٹھیک ہے تو پہلی ہی ڈیٹا ونڈو میں ہم جا کر کے اس کو ریسٹور کریں دیکھیں کوڈ دوبارہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہے نا جب ہم اس کو دیکھو پہلے میں بی ایٹ لکھیں گے نا تو فورن وہ اس کو انٹرپریٹ کرے گا بی ایٹ کو کہ یہ جناب آپ کا جو ہے نا یہ یہ آ گیا آپ کا دوبارہ موو ایکس آ گیا لیکن آگے چونکہ دو نائنٹی پڑے ہوئے نا nine zero nine zero parameter change ہو گیا وہ تھا زیرو فائیو ٹھیک ہے نا آگے اگلی بائٹ کو میں زیرو فائیو کروں ٹھیک ہے اگلی بائٹ کو زیرو زیرو کروں ٹھیک ہے دیکھو کوڈ وہیں پہنچا آپ کا جہاں پہ آپ تھے یعنی دو اینگل سے تین اینگل سے میں اسی فزیکل میموری کو موڈیفائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوسری ونڈو کے اندر میں آ گیا دوسری ونڈو میں میں دوسری ونڈو کو ڈی ایس رجسٹر کے تھرو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا اور ڈی ایس رجسٹر میں میں ویلو ڈالتا ہوں کیا ون ڈی سی ڈی ٹھیک ہے نا یہ ون ڈی سی ڈی کیا ہے ون ڈی سی ڈی پچھلے والے سے کم ہے تھوڑا جب میں نے one D C D colon two hundred جب میں کروں گا نا دیکھو یہ اسی جگہ پہ پوائنٹ کرے گا جہاں کوڈ ونڈو پوائنٹ کر رہی ہے one D D D colon zero one zero zero یہ پیئر جس جگہ پوائنٹ کر رہا ہے وہاں پر one D C D colon zero two zero zero بھی اسی جگہ پر پوائنٹ کر رہا ہے پھر وہی ثابت کرتا ہوں دیکھو ذرا اس کو نائنٹی کیا میں نے کیا ہوا وہی نوپ نائنٹی نائنٹی نائنٹی ڈالو وہی نوپ آئے گا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام پیئرز جو ہے نا یہ سملر میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں سملر چیزوں کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اصل بات کیا ہے ڈیٹا پڑا کہاں ہے ڈیٹا نہ سیگمنٹ میں پڑا ہوا ہے نہ آف سیٹ میں پڑا ہوا ہے ڈیٹا تو پڑا ہوا ہے فزیکل میموری لوکیشن ٹھیک ہے نا تو اگر فزیکل میموری لوکیشن چینج ہوگی تو لاجیکل ایڈریس چاہے مختلف ہو مگر اس لاجیکل ایڈریس کے نتیجے میں جو فزیکل ایڈریس بن رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو سیم ہے اگر وہ سیم ہو جائے گا مثال کے طور پہ ایسے ہی مثال دے دوں نا کہ بھائی ایک نقطہ ہے سامنے دیوار پر ٹھیک ہے نا یا ایک اسکوئر ہے سامنے دیوار پہ میں اس کھڑکی سے کھڑا ہو کر کے اس دیوار کو دیکھوں یا درمیان والی کھڑکی سے کھڑا ہو کر کے اس دیوار کو دیکھوں یا سائڈ والی کھڑکی سے کھڑا ہو کر کے اس دیوار کو دیکھوں میں اسی ایک نقطے کو دیکھ رہا ہوں اب ایک آدمی پکڑتا ہے رنگ ٹھیک ہے نا وہ سامنے پیلی دیوار ہے وہ رنگ پکڑ کر کے اس کے اوپر سرخ کر دیتا ہے تو کیا ہوگا بھائی تینوں تینوں کو حالانکہ کا پرسپیکٹو مختلف ہے پوزیشن مختلف ہے لیکن فزیکلی چونکہ وہ ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو تینوں کے سامنے دیوار سرخ ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی والی کے سامنے تو دیوار پیلی ہی رہے دوسری والی کے سامنے دیوار سرخ ہو جائے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ فزیکلی جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ سیم ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں نے چینج کر دیا تو جو بھی دیکھنے والا ہے چاہے وہ کسی بھی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا ہے وہ تبدیل ہو جائے گے ٹھیک ہے یہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ جو سیگمنٹ آف سیٹ پیئر بنتا ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں یہ لاجیکل ایڈریس ہے ٹھیک ہے اور جو بیس بٹ کا جو ایڈریس ہمارا بنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فزیکل ایڈریس ہے ہے ٹھیک اور اصل چیز جو ہوتی ہے وہ فزیکل ایڈریس ہوتی ہے لاجیکل ایڈریس اس کو ایکسس کرنے کا ایک میتھڈ ہے ٹھیک ہے نا یعنی جو لاجیکل ایڈریس ہے نا یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کھڑکی ہے وہ کھڑکی سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کھڑکی کی پوزیشن میٹر نہیں کر رہی کہ وہ پوزیشن کہاں ہے میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ میں دیوار کے کس حصے کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا جیسے میں نے تم لوگ کو بتایا کہ یہ مثال دی تھی کہ میں ایک کھڑکی یہاں بنائی ہے ایک کھڑکی یہاں بنائی ہے ایک کھڑکی یہاں بنائی ہے ٹھیک ہے نا یا چوتھی بھی کھڑکی ہے ٹھیک ہے وہ ان چاروں سے میں دیوار کا وہی والا حصہ دیکھ رہا ہوں ہے نا پوزیشن ان کھڑکیوں کی الگ الگ ہے ہے نا یہ کیا ہے کہ لاجیکل ایڈریس جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ الگ الگ ہے لیکن دیکھ اسی فزیکل ایڈریس کو رہا ہوں ہے نا اگر میں ان چاروں کھڑکیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لا کے ایسے جوڑ دوں تو کیا ہوگا میں چاروں کھڑکیوں کے تھرو جب دیکھنے کی کوشش کروں گا اگر ان کی پوزیشن وہی ہو جائے یعنی اوور لیپ کر جائیں گے وہی ویلو ہر سیگمنٹ رجسٹر میں آ جائے تو اسی پورشن کو یہ تمام چاروں کھڑکیوں سے دیکھوں گا وہی پوزیشن نظر آئے گی نا اس کو ہم کہتے ہیں جب لوجیکل بھی سیم ہو گیا اور لاجیکل ایڈریس سیم ہونے کی وجہ سے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اوور لیپنگ سیگمنٹ بن گئے یعنی ایک سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ کے اوپر آ گیا انہیں کے اوپر تیسرا گیا فزیکل میموری یعنی کی اسی پوزیشن کو میں اس سیگمنٹ سے بھی وہی پوزیشن دیکھ رہا ہوں دوسرے سے بھی وہی پوزیشن دیکھ رہا ہوں تیسرے سے بھی وہی یہ اوور لیپنگ سیگمنٹس ہیں ٹھیک ہے نا ایک دوسرے کے اوپر ہیں یہ سیگمنٹس بالکل ایک دوسرے کے اوپر اچھا یہ ایک دوسرے کے بالکل اوپر جو ہے نا یہ اسی وقت ہوں گے جب سیگمنٹ ویلوز ایک ہوں اگر سیگمنٹ آف سیٹ پیئر سے کروں گا نا تو وہ اوپر نیچے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ایک چیز یہ اور ایک بڑی اہم چیز اور وہ یہ کہ جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیگمنٹ ویلو یہ سولہ بٹ کا ہے اور اس کی نچلی والی چار بٹیں کیلکولیشن کرتے ہوئے ہم زیرو کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیگمنٹس جو ہوتے ہیں نا یہ سولہ بائٹ کی باؤنڈریز پر ہی ڈیفائن ہو سکتے ہیں کیونکہ نچلی چار بٹیں زیرو ہے نا یہ ہمیشہ زیرو ہی رہیں گی فار اے سیگمنٹ بیس تو سیگمنٹ بیسز کہاں آئیں گے اگر زیرو پر پہلا سیگمنٹ بیس ہے تو دوسرا امیڈیٹ سیگمنٹ بیس جو آ سکتا ہے نا وہ سولہ پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایسے آپ کو کیلکولیشن بھی کر کے دیکھ لو یہی چیز ہے پہلی ویلو ہے زیرو زیرو زیرو زیرو چار زیرو جو پانچواں زیرو ہے نا یہ نظر نہیں آ رہا موجود ہے لیکن فکس ہے اس سے امیڈیٹ اگلی ویلو کیا ہو سکتی ہے اگر یہ والا زیرو ہی ہے تو ہو سکتی ہے زیرو زیرو زیرو ون اور ذرا ایک زیرو لگاؤ نا یہاں پہ کیا بنا ہیکسا ڈیسیمل میں کیا بنا سولہ ٹھیک ہے نا تو اگر زیرو پہ سیگمنٹ کا بیس ہے امیجیٹ نیکسٹ سیگمنٹ جو آ سکتا ہے نا وہ سولہ پہ آ سکتا ہے اس سے امیجیٹ نیکسٹ سیگمنٹ جو آ سکتا ہے وہ بتیس پہ آ سکتا ہے سولہ بائٹ کے ملٹیپلس پر آئے گا اور کیوں آئے گا سولہ بائٹ کے ملٹیپلس پر اس لیے کہ ہم نے یہ بات فکس کر دی ہے کہ اس کی نچلی چار بیٹے جو ہوں گی نا یہ زیرو ہوں گی ابھی تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ ذرا ایک دفعہ پھر اس کو ایک کوئک گو تھرو کر لیتے ہیں کیا کیا آج اس لیکچر میں ہم نے دیکھا سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو ڈیبگر دکھایا ٹھیک ہے جس کا آپ کا ساتھ بڑا لمبا چلے گا پورے کورس کے دوران رہے گا تو اس چیز کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ کو تھوڑی دوستی بڑھانی ہے دوستی آپ کیسے بڑھائیں گے وہ آپ اس طریقے سے بڑھائیں گے کہ اس کے اندر جو ہیلپ دی ہوئی ہے نا اس کو ذرا پڑھیں ٹھیک ہے دوستی ایسے بڑھتی ہے آپ اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے لگے دوستی نہیں بڑھے گی آپ کی نا تو یہ کام اچھا چلے گا نہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں وہ تمام کمانڈز جو کہ ہم نے اس اس پورے لیکچر کے دوران اس میں استعمال کیے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں ایم کی کمانڈ ہے میموری کی کمانڈ ہے لوڈ کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے یہ تمام کمانڈز جو کچھ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں کچھ اس کے اندر ہیں وہ ہیلپ کی فائل سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ کس کس کمانڈ کا کیا طریقہ ہے میموری چینج کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کی کمانڈز ایک ایک کر کے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے ڈبگر نہیں پڑھانا آپ کو میں نے اسمبلی لینگویج پڑھانی ہے ٹھیک ہے یہ تو ٹول ہے آپ یہ استعمال کر لو کوئی اور استعمال کر لو بڑے بڑے پاورفل بھی ہیں بڑے بڑے چھوٹے بھی ہیں خود سے لکھنا پڑے تو وہ بھی لکھ لو ٹھیک ہے کیونکہ اب تو آپ کو پتا ہے تمام چیزیں کہ وہ نمبر ہوتا ہے نمبر کے آگے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے ڈیبگر کے پوائنٹ آف ویو سے کرنی ٹھیک ہے اگلے لیکچر سے پہلے پہلے ڈیبگر سے آپ کی دوستی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کو ایزی ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو کچھ میں کہتا جا رہا ہوں میں ویسے ویسے ہی کرتے جانا ہے آپ نے دوسری چیز جو ہم نے اس میں کی ہے وہ دیکھا تھا کہ میموری ماڈل میموری ماڈل ہم کسے کہتے ہیں اور اس میں جیسے لینئر میں نے بتایا آپ کو پیجنگ کا ایک میموری ماڈل ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نہیں وہ آگے کسی وقت بتاؤں گا ٹھیک ہے اور جس چیز کو میں نے بہت الیبوریٹ کیا ہے وہ I A P X eighty eight کا سیگمنٹڈ میموری ماڈل ہے سیگمنٹیشن کے ساتھ کس طریقے سے ہم میموری کو ایکسس کرتے ہیں اس کے اندر ایک کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ لاجیکل ایڈریس کا کانسیپٹ ہے اسے ہم لاجیکل ایڈریس بولتے ہیں یہ سیگمنٹ آف سیٹ پیئر جو ہے اس کے تھرو کس طریقے سے ہم فزیکل ایڈریسز میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں کیا کیلکولیشن ہے وہ کیلکولیشن اگر میتھمیٹکس میں بتائی جائے نا ویسے تو میں نے بتا دیا آپ کو جیسے گرافکلی بھی تھوڑا سا بتا دیا کہ یہ ایسے ایڈیشن ہوتی ہے میتھمیٹکلی اگر ہم اسے کہیں نا تو وہ اس طرح ہے کہ سیگمنٹ ویلو کو سولہ سے ضرب دے سولہ سے ضرب دے کے سیگمنٹ ویلو کو اور اس میں آف سیٹ ویلو ایڈ کر دیں تو جو جواب آئے گا نا وہ آپ کا فزیکل ایڈریس ہوگا یہ جو چیز ہے کہ یہ یہ کیا ہے ہے اس اس کے کے کے آپ اندر کافی کچھ کا دیا ہوگا ٹھیک خاصی ڈیٹیل ہوگی اس پرٹیکولر میموری ماڈل کی اور اس کی ورکنگ کی یہ پورا آپ نے لیٹرا ٹم پڑھنا ہے لیٹرا ٹم لیٹرا ٹم دیکھ کر کے آنا ہے لیٹر بائی لیٹر پڑھنا ہے لیٹر بائی لیٹر کا کیا مطلب ہے W I T H with ٹھیک ہے نا ایک ایک لیٹر کر کے تب جا کے سمجھ میں آئے گا ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے کنسنٹریٹ کر کے اس کو اس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے تاکہ اگلے لیکچر کو آپ سمجھنے کے قابل ہو سکیں ٹھیک ہے یہ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ ہوئے گی آپ کی تو اس تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے ان شاء امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ